45 لاسٹ لیکچرز سے ہم ڈسکشن شروع کر رہے ہیں بیسکلی دو ایگزامپلز ہم نے کنسیڈر کی تھی ایلیویٹر کنٹرول اور ایک traffic light controller traffic light controller جو ہے اس کو ہم آج ڈسکشن uh, کنٹینیو کریں گے آف uh, سو اس سے پہلے کہ آج کے جو لیکچر ہے اس کے نئے ٹاپکس ڈسکس کریں آئیے پرانی باتیں جو ہیں وہ ریویو کر لیتے ہیں ریویو میں میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لوں گا کیونکہ آج جیسے ہے ہم نے ڈسکس کرنا ہے ٹریفک لائٹ کنٹرولر تو وہ تھوڑا سا اس کو ذرا ہم ریکال کر لیں اور اس سے آگے چلیں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات شروع کی تھی ایلیویٹر کنٹرولر سے اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہم نے جو تھا امپلیمنٹیشن پہ آئے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو انیشل ان پٹ پہ پانچ لیچز ہیں جو پانچ بٹن کے ان پٹ کو سپورٹ کرتی ہیں اسٹور کرتی ہیں ہم پانچ لیچز کو ریپلیس کر سکتے ہیں by two latches so two latches جو ہیں basically S R one latch ہے جو کہ اوپن فلور ون اور ریکویسٹ بٹن جب بھی پریس ہو ان کو اسٹور کرتے آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اب ہم نے یہ کنڈیشن ڈیفائن کیے تھے کہ ایس آر ون لیچ جو ہے کن کنڈیشن پہ آؤٹ پٹ اپنا ون کرے گی ہم نے یہ کہا تھا ریکویسٹ ون جو بٹن ہے جب بھی پریس کریں لیفٹ جو ہے پہلے فلور پہ ہو سیکنڈ فلور پہ ہو ایس آر ون کا آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اسی طرح اوپن جو بٹن ہے وہ اگر فلور ون پہ پریس ہو تب ایس آر ون کا آؤٹ پٹ ون ہو جانا چاہیے اور جو تیسرا ان پٹ تھا basically floor one floor one ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سیکنڈ فلور پہ پریس ہو تب ایس آر ون کا آؤٹ پٹ ون ہونا چاہیے اگر فلور ون پہ پریس کریں تو اس کو ڈسکارڈ کر دیں جو ٹیبل ہم نے بیسکلی اسٹیٹ ٹیبل بنایا تھا اسی سے اگر آپ دیکھیں تو ڈائریکشن ان پٹ کو ہم یوز کر رہے ہیں ٹو ڈیٹرمن کے جو لفٹ ہے فرسٹ فلور پہ یا سیکنڈ فلور پہ ہے سو ڈائریکشن ان پٹ کو ہم اپلائی کر رہے ہیں S R one flip flop کے ریدر لیچ کے ان پٹ پہ اس طرح جو ایسا ٹو لیچ ہے وہ بیسکلی تین بٹنس کو اسٹور کر رہا ہے سو اوپن بٹن اگر پریس ہوتا ہے سیکنڈ فلور پہ ایس آر ٹو لیچ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہو جائے گا اسی طرح فلور ٹو بٹن جو ہے پہلے فلور پہ اگر پریس ہوتا ہے ایس آر ٹو لیچ کا آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اور ریکویسٹ ٹو بٹن اگر پریس ہوتا ہے تو again S R two latch کا آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اب ہمارے پاس دو لیکچرز آ گئی S R one and S R two اور ایک تیسرا ان پٹ ہے جو ہم نے پہلے کنسیڈر نہیں کیا تھا جو کہ ارائیو ان پٹ ہے جو ہم نے کہا تھا کہ سینسرا بنانا جو اسٹیٹ مشین بنانی جو کہ اس ایلیویٹر کو کنٹرول کرے گا اس کے پاس تین ان پٹس آ رہے ہیں ایس آر ون کا ایس آر ٹو کا اور ارائیو کا سو بیسکلی ہم نے ایک ریفائنڈ بلاک ڈائگرام بھی دیکھا تھا سو اب جو نیا اسٹیٹ ٹیبل بنے گا ماڈیفائڈ اسٹیٹ ٹیبل بیسکلی ان میں یہ تین پٹس ہوں گے S R one S R two and arrive ہم نے ایک اسٹیٹ ڈائگرام بیسکلی بنانا ہے اسٹیٹ ڈائگرام ہم نے دکھایا نہیں تھا بیسکلی ہم نے ڈائریکٹ ایبل فائل امپلیمنٹیشن پہ چلے گئے تھے تو اس میں ہم نے اسٹیٹ ڈائگرام جو تھا as in the form of statements لکھا تھا so basically able input file میں اگر آپ نے ایلیویٹر کنٹرولر امپلیمنٹ کرنا ہے تو اگین وہی آپ نے اسٹینڈرڈ چیزیں کرنی ہے اپنے پینس ڈسکرائب کرنی ہے پھر آپ نے اسٹیٹ ڈایاگرام کے تھرو جو ہے سیکوینشل سرکٹ جو ہے کنٹرولر سرکٹ ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ اسٹیٹ ڈائگرام سے ڈیفائن کریں اپنے اسٹیٹس ڈیفائن کرنی ہے پھر اسٹیٹ ڈائگرام کی اسٹیٹمنٹس ہوں گی اور بیسکلی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا کام Uh, جو ہم نے ان جو پن ڈیفینیشن تھی یا ڈیکلریشن تھی ان میں آف کورس جو ان پٹ پنز ہیں اور فلور ٹو یہ سارے ڈسکرائب کی تھی آؤٹ پٹ میں تھوڑا سا چینج تھا آؤٹ پٹ میں جیسے آپ آپ کو یاد ہو ڈور آؤٹ پٹ تھا ایک ڈائریکشن آؤٹ پٹ تھا اور ایک موشن آؤٹ پٹ تھا تو یہ تین آؤٹ پٹ جو ہے یہ بیسکلی جو آلمیک ہیں جو ڈی فلپ فلپ آل میک ماڈیولس میں لگے ہوئے ان کے آؤٹ پٹ سے ہمیں مل رہا ہے سو ہم نے ان کو بتایا تھا یا اس میں اسائنمنٹ میں یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ رجسٹرڈ آؤٹ پٹ ہیں ایس آر ون لیچ جو ہے ایس آر ٹو لیچ جو ہے بیسکلی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں کلاک ان پٹ نہیں ہے تو یہ ہم امپلیمنٹ کریں گے جو اینڈ اور رے ہے اس گیل ڈیوائس کی اس کو یوز کرتے ہوئے so S R one output اور اس کا جو کمپلیمنٹری آؤٹ پٹ ہے وہ دونوں ہمیں چاہیے اسی طرح ایس آر ٹو لیچ جو ہے اس کا آؤٹ پٹ اور اس کا کمپلیمنٹری آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی ہمیں چاہیے سو بیسکلی وہ ہمیں کہاں چاہیے گیل کے آؤٹ پٹ پہ چاہیے تو ہم نے اس لیے ان کو ڈیفائن کیا ہوا as a conditional circuit output اب یہ جو ان پٹس ہیں یہ واپس ہم نے فیڈ بیک کرنے ہیں جیسے اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے لیچ بنائی تھی S R one S R two اس کے ان پٹ پہ جو تھا سیٹ انفارمیشن آ رہی تھی اور جس طرح ریسیٹ کے ان پٹ پہ جو سیٹ کا ان پٹ تھا اس پہ ریسیٹ کی انفارمیشن آ رہی تھی اس کے بعد ہم نے اسٹیٹ ڈایاگرام کو اسٹیٹمنٹ کی شکل میں ڈسکرائب کرنا تھا تو پہلے ہم نے اسٹیٹس کی اس کی چھ اسٹیٹس تھیں تو چھ اسٹیٹس ہم نے ڈیفائن کر دی تھی اس کے بعد ہم نے اسٹیٹ ڈائگرام کی اسٹیٹمنٹس لکھی تھیں ان میں ہم نے if then else statement use کی تھیں اف دین ایلس اسٹیٹمنٹ جیسے تھی ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ انیشل اسٹیٹ پہ ہیں نیکسٹ اسٹیٹ پہ آپ نے سوئچ کرنا ہے آپ نے کنڈیشن ایک اسٹیٹ پہ سوئچ کر جائیں گے اگر کنڈیشن فالس ہے تو آپ کسی اور اسٹیٹ پہ سوئچ کر جائیں گے اسٹیٹ ڈائگرام کے بعد ہم نے کچھ اکویشنز ڈیفائن کرنی تھی بیسکلی اکویشنز جو تھی جو S R latch S R one latch اور ایس آر ٹو لیچ جو ہے وہ ہم نے جیسے بتایا کہ ہم نے جو آل میک میں ڈی فلپ فلوپس ہیں ان کی مدد سے امپلیمنٹ نہیں کیا اینڈ اور جو ارے ہے اس کی مدد سے ہم نے امپلیمنٹ کیا so S R one latch implement ہوگی اس کے کیا انپٹس ہوں گے اسی طرح ایس آر ٹو لیچ کیسے امپلیمنٹ ہوگی اس کے کیا انپٹس ہوں گے ان کی ہم نے اکویشن کی تھی سو بیسکلی چار اکویشنز بن رہی تھیں S R one output کے لیے ایس آر ون جو بار ہے کمپلیمنٹری آؤٹ پٹ اس کے لیے اسی طرح S R two output اور S R two output کے لیے چار اکویشنز ہمارے پاس آ رہی تھیں اکویشنز میں ہم نے ایک فیڈ بیک کا اسٹیٹمنٹ لکھی فیڈ بیک سے مراد یہ تھی کہ جو ہمارے پاس ڈور آؤٹ پٹ ہے اور جو ڈائریکشن آؤٹ پٹ ہے اور جو موشن آؤٹ پٹ ہے جو کہ رجسٹرڈ آؤٹ پٹ ہے ہم نے واپس فیڈ بیک کرنا ہے اور جو لیچز ہیں ان کے ان پٹ پہ کونیکٹ کرنا ہے سو so, یہ جو ایف بی اسٹیٹمنٹ ہے فیڈ بیک کی یہ ہم گیل ڈیوائس کو پروگرام کر رہے ہیں کہ یہ تھری جو آؤٹ پٹ تھیں ڈور موشن ان کو ایز فیڈ بیک ہم نے کنیکٹ کرنا ہے نیکسٹ ایگزامپل جو تھی ٹریفک لائٹ کنٹرولر کی تھی ٹریفک لائٹ کنٹرولر بیسکلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس چوراہا ہے چار سڑکیں آ رہی ہیں سو ایک نارتھ ساؤتھ سیکشن ہے اور ایسٹ ویسٹ سیکشن ہے اس میں ایک ٹریفک لائٹ لگی ہوئی جو کہ کنٹرول ہو رہی ہے تھرو اور ایک ٹائمر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دن کو جب ٹریفک ہیوی ہے تو ہم پانچ منٹ ٹائم دے رہے ہیں دیٹ مینس گرین جو لائٹ ہے وہ فائیو منٹس کے لیے آن ہوگی اسی طرح ریڈ لائٹ جو ہے وہ فائیو منٹس کے لیے آن ہوگی جو سینسرز ہیں جو ہم نے روڈ میں امبیڈ کیے ہوئے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک گاڑی موجود ہے یا ایک گاڑی اس جگہ پہ ارائیو ہوئی ہے کہ نہیں ان کو ہم یوز نہیں کر رہے ڈے ٹائم میں کیونکہ ٹریفک اتنی ہیوی ہے کہ ہم سمپلی جو ہے پانچ منٹ کے بعد اس کو سائیکل کر رہے ہیں سو بیسکلی جو سیکوینشل سرکٹ ہے جو ٹریفک لائٹ سگنل کو کنٹرول کر رہا ہے اس کا ایک انپٹ جو ہے وہ ٹائمر سے آ رہا ہے اور وہ پانچ منٹ کے بعد یہ جو ٹائمر ان پٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا تو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ پانچ منٹ ہو گئے سو آپ کو اب uh, جو اسٹیٹ ہے وہ سوئچ کرنی ہے لیٹ سے گرین سے آپ نے یلو پہ چلا جانا ہے نائٹ ٹائم میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹریفک کیونکہ لائٹ ہے کچھ گاڑیاں اس انٹرسیکشن پہ آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اس میں تو ہم نے پانچ منٹ کا وقفہ نہیں دینا ہم ایک منٹ کا انٹرول دے رہے ہیں سو so ایک منٹ کے لیے گرین لائٹ آن ہوگی پھر ایک منٹ کے لیے ریڈ لائٹ آن ہوگی اور اس طرح یہ سائیکل کرتا رہے گا نائٹ ٹائم میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک منٹ کا جو انٹرول ہے اس کے ساتھ ہم جو سینسر کے آؤٹ پٹس ہیں ان کو بھی یوز کر رہے ہیں سو so ہم نے چار سینسرز ڈسکرائب کیے تھے نارتھ ساؤتھ سیکشن کے جو دو سڑکیں ہیں ان پہ دو دو سینسرز لگے ہوئے ہیں اسی طرح ایسٹ ویسٹ سیکشن پہ دو دو سینسرز لگے ہوئے ہیں تو نارتھ ساؤتھ سیکشن پہ جتنے بھی سینسرز ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور ان پہ کوئی بھی گاڑی آئے یا ان کے اوپر سے گزرے یہ سینسر جو ہیں ایکٹیو ہو جائیں گے ایک سگنل بھیجیں گے indicating that there is a car on the north south section اسی طرح ایسٹ ویسٹ سیکشن میں جو سینسر لگے ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور ان پہ سے کوئی گاڑی گزرے یا ان پہ روکے سینسر آؤٹ پٹ ایکٹیو ہو جائے گا یہ صرف بتائیں گے کہ ایسٹ ویسٹ سیکشن پہ گاڑی موجود ہے بات کرتے ہیں کہ اب کتنے قسم کے ان پٹس تھے بیسکلی ہم نے ڈے ٹائم کے لیے ہم نے بتایا کہ ٹائمر کا ایک آؤٹ پٹ آ رہا ہے جو ایز ان پٹ استعمال کر رہے ہیں سیکوینشل سرکٹ میں جو کہ فائیو منٹ کے بعد ہائی ہو رہا ہے نائٹ ٹائم میں ایک منٹ کا انٹرول چاہیے تو اگین ٹائمر سے ایک اور سگنل آئے گا جس کو ہم شارٹ ٹائم سگنل کہیں گے وہ بھی ایز ان پٹ استعمال ہوگا اس سیکوینشل سرکٹ میں سو جو ہی یہ سگنل ایکٹیو ہو جائے گا دیٹ مینس ایک منٹ پورا ہو گیا سو ہم گرین سے ریڈ پہ شفٹ کر لیں گے سینسر سے جو آؤٹ پٹ آ رہے ہیں ایک نارتھ نارتھ ساؤتھ سینسر سے ایک آؤٹ پٹ آئے گا اور ایک ایسٹ ویسٹ سینسر سے آؤٹ پٹ آئے گا یہ دونوں آؤٹ پٹ جو ہیں as input signals connect کیے گئے سیکوینشل سرکٹ میں نائٹ ٹائم میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لت سے ایک نارتھ ساؤتھ سیکشن کی جو لائٹ ہے وہ گرین ہے اور ایسٹ ویسٹ کی لائٹ جو ہے وہ ریڈ ہے اب چار پاسبلٹیز ہیں دونوں سیکشن میں نارتھ ساؤتھ سیکشن اور ایسٹ ویسٹ سیکشن میں کوئی گاڑی نہیں آ رہی پھر کیا ہوگا دونوں جو کراس روڈس ہیں دونوں پہ گاڑیاں آ رہی ہیں پھر کیا ہوگا نارتھ ساؤتھ سیکشن پہ گاڑی آ رہی ہے ایسٹ ویسٹ پہ نہیں آ رہی یا ایسٹ ویسٹ پہ آ رہی نارتھ ساؤتھ پہ نہیں آ رہی تو یہ چار ڈفرنٹ کنڈیشن ہم نے یہ ڈیٹرمن کرنا تھا کہ ان چار کنڈیشن میں ہم نے کس اسٹیٹ پہ سوئچ کرنا ہے تو وہ ہم نے ایک اسٹیٹ ڈایاگرام دیکھا تھا جو کہ ہمیں الاؤ کر رہا ہے گرین اسٹیٹ سے نارتھ ساؤتھ گرین اسٹیٹ سے نارتھ ساؤتھ یلو اسٹیٹ پہ تو اس میں ہم نے کنڈیشن چیک کیے تھے ایک ہم نے فلو چارٹ سی بنائی تھی وہ دیکھا تھا جنرل جو اسٹیٹ ڈائگرام ہے جو اس ٹریفک کنٹرولر کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ کن کن اسٹیٹس میں جائے گا ہم نے بتایا تھا کہ آٹھ اسٹیٹس ہیں سو انیشل اسٹیٹ جو ہے ہم کہہ رہے تھے کہ نارتھ ساؤتھ گرین جو اسٹیٹ ہے گرین لائٹ آن ہے ایسٹ ویسٹ کی جو ہے ریڈ لائٹ وہ آن ہوگی سیکنڈ جو اسٹیٹ تھی وہ تھی north south yellow state north south yellow state میں yellow light of course on ہوگی اور ایسٹ ویسٹ سیکشن کی ریڈ لائٹ آن رہے گی نارتھ ساؤتھ یلو اسٹیٹ سے ہم north south yellow two state پہ جا رہے ہیں بیسکلی آٹومیٹک ہے کوئی ایکسٹرنل کنڈیشن پہ ڈپینڈ نہیں کرے گا جو ہی کلاک پلس آئی ہم سوئچ کر جائیں گے نارتھ ساؤتھ یلو اسٹیٹ سے north south yellow two state پہ ان دونوں اسٹیٹس کا رکھنے کا مقصد کیا تھا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ٹائمر کا ہمارے پاس ان پٹ آ رہا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جی فائیو منٹس پورے ہو گئے یا ون منٹ پورا ہو گیا ٹائمر کو ریسیٹ بھی کرنا ہے تاکہ جب ریڈ اسٹیٹ میں جائیں تو ریڈ اسٹیٹ بھی آن رہے فائیو سیکنڈس کے لیے فائیو منٹس کے لیے یا ون منٹ کے لیے تو ٹائمر جو ہے north south yellow two state پہ ہم ریسیٹ کر رہے ہیں north south yellow two state سے ہم اگین سوئچ کر رہے ہیں نارتھ ساؤتھ ریڈ اسٹیٹ پہ سو یہ ایک پورا نارتھ ساؤتھ سیکشن کا ایک پورا سائیکل کمپلیٹ ہو رہا ہے اسی طرح سے اگر ایسٹ ویسٹ سیکشن کو دیکھیں تو ہمارے پاس چار اسٹیٹس ہیں ایسٹ ویسٹ گرین اسٹیٹ ہے ایسٹ ویسٹ یلو اسٹیٹ ہے east west yellow two state ہے اور ایسٹ ویسٹ ریڈ اسٹیٹ ہے یہ پوری آٹھ اسٹیٹس ہمارے پاس بن رہی ہیں یہ ساری چیزیں ڈسکرائب کر کے ہم نے بات کی تھی کہ ایبل جو ان پٹ فائل ہے جس کو ہم نے یوز کرنا ہے اس پی ایل ڈی ڈیوائس کو پروگرام کرنے کے لیے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے بیسکلی اگین وہی جو ہے پین ڈسکرائب ڈسکرائب کرنی ہے کہ کون سے ان پٹ پینس ہیں کون سی آؤٹ پٹ پینس ہیں ان پٹ پینس تو کافی کلیئر ہیں آؤٹ پٹ پینس میں ہم نے بیسکلی تین آؤٹ پٹس چار آؤٹ پٹس یوز کیے تھے Q zero Q one Q two اور یہ ہم نے ایکٹیو لو شو کیے تھے basically Q zero Q one Q two جو ہے وہ اسٹیٹ آؤٹ پٹ ویریبلز ہیں ہیں آٹھ اسٹیٹس تو ہمیں تین اسٹیٹ ویریبلس چاہیے سو یہ تین جو آؤٹ پٹس ہیں یہ ہر اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہم نے ایک اور گیل ڈیوائس آگے اس کے ساتھ کونیکٹ کریں گے جو ان اسٹیٹس کو ڈی کوڈ کرے گا اور پراپر جو لائٹس ہیں ٹریفک جو لائٹ سگنل ہے اس کو آن یا آف کرے گا جو چوتھا آؤٹ پٹ ہے وہ بیسکلی ٹائمر ریسیٹ ہے سو ٹائمر ریسیٹ جو ہے وہ ایک کمبینیشن سرکٹ کی مدد سے ہم جنریٹ کر رہے ہیں تو اس کو جو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کمبینیشنل سرکٹ کے طور پہ ڈیفائن کیا ہوا ہے اور یہ بھی انورٹیڈ آؤٹ پٹ ہے اور یہ آؤٹ پٹ جو ہے ٹائمر کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اس کے بعد ہم نے اسٹیٹ ڈائگرام ڈسکرائب کرنا ہے in this form of statements اس سے پہلے ہم نے جو آٹھ اسٹیٹس ہیں وہ ڈسکرائب کی تھیں ڈیفائن کی تھیں اور ہم نے کوشش کی تھی کہ جب ہم ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ پہ سوئچ کر رہے ہیں تو minimum number of one changes ہوں تو اگر آپ اس میں غور کریں جب ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ پہ سوئچ کر رہے ہیں تو صرف ایک بیٹ چینج ہو رہی ہے اسٹیٹ ڈائگرام ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا بیسکلی جو نارتھ ساؤتھ گرین اسٹیٹ سے نارتھ ساؤتھ یلو اسٹیٹ پہ چینج ہو رہے ہیں تو وہ کنڈیشنل چینج ہے کچھ ان پٹ کنڈیشن ہیں جن کو ہم نے چیک کرنا ہے اس کے بعد ہم چینج کریں گے تو اس کیس کے لیے نارتھ ساؤتھ گرین اسٹیٹ کے لیے ہم نے if then else statements use کی تھی اس کے بعد والی جو اسٹیٹس ہیں اس میں ہم انکنڈیشنل چینج کر رہے ہیں جو ایک کلاک پلس آئی ہم نارتھ ساؤتھ یلو سے نارتھ ساؤتھ یلو ٹو پہ چینج کر رہے ہیں تو ادھر ہم نے simply go to statements use کی تھی تو یہ تو ہو گیا پین ڈسکرپشن اور اسٹیٹ ڈایاگرام کی اسٹیٹمنٹس آج ہم نیکسٹ جو بات کریں گے بیسکلی کچھ اکویژنز ہم نے ڈیفائن کرنی ہے وہ اکویژنز کون سی ڈیفائن کرنی ہے اکویژن جو ہے ایک ہی بیسکلی ہمارے پاس اکویژن بن رہی ہے جو کہ ہے ٹائمر ریسٹ کی ٹائمر ریسٹ کب ہوگا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا کنٹرولر جو ہے north south yellow two state میں پہنچا ہے تو ٹائمر جو ہے ریسٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کے فوراً بعد north south red state active ہو جائے گی اس کو ہم نے ایکٹیو رکھنا ہے فائیو منٹس کے لیے اسی طرح نائٹ ٹائم میں جب ون منٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے ون منٹ جو انٹرول ہے جو ہم ٹائمر سے ڈٹرمن کر رہے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے ٹائمر کو ریسٹ کر دینا ہے وہ کب ہوگا again north south yellow two state میں ریسٹ ہوگا سو اگین اکویژن ڈیفائن کرنی پڑے گی دوسرا جو کنڈیشن ہے جب ٹائمر ریسٹ کر رہے ہیں وہ ہے east west yellow two state east west yellow two state میں جو ٹائمر ہے اس کو ریسٹ کرنا ہے اور جو لانگ ٹائم آؤٹ پٹ ہے اور جو شارٹ ٹائم آؤٹ پٹ ہے دونوں ریسٹ ہو جائیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اکویژن کس طرح ہم نے لکھنی ہے ڈائگرام میں اکویژن دکھائی گئی ہے جو کہ ٹائمر ریسٹ کو ڈیٹرمن کر رہی ہے ٹائمر ریسٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ ویریبل ہے جو کہ ٹائمر کو ریسٹ کرتا ہے اس کو ہم نے اسائن کیا ہے T R state relation operator لگایا ہوا ہے north south yellow two so that means اگر اسٹیٹ جو ہے نارتھ ساؤتھ یلو ٹو ہے تب ٹائمر ریسٹ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے اس کے بعد ہم نے اور کیا ہوا ہے اور again T R state is equal to east west yellow two so ان دونوں میں سے کوئی بھی کنڈیشن ٹرو ہوگا ٹائمر ریسٹ جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہم ٹائمر کو ریسٹ کر پائیں گے اس سے اوپر جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے T R state dot clock is equal to clock وہ سمپلی ہمیں بتا رہی ہے کہ جو تین ڈی فلپ فلوپس ہیں آل میک میں جو کہ اسٹیٹ کو ڈیٹرمن کر رہے ہیں وہ of course clocked flip flops ہیں کلاک پہ نیکسٹ اسٹیٹ پہ سوئچ ہوں گے ابھی ہم نے اکویشن دیکھی جو کہ ٹائمر ریسٹ ہے اس کو ڈیفائن کر رہی ہے اب ہم نے جو ایکچوئل سرکٹ ہے اس کو دیکھنا ہے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو ایکچوئل سرکٹ ہے it is based on two GAL devices ایک گیل ڈیوائس جو ہے اس کنٹرولر جو سیکوینشل اسٹیٹ مشین ہم نے ڈسکرائب کی ٹریفک کنٹرولر ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے اس کے آؤٹ پٹس جو ہیں وہ ہیں چار Q zero Q one Q two اور ٹائمر آف کورس ٹائمر کو ریسٹ کر رہے ہیں پٹس ہیں وہ ہر اسٹیٹ کو ڈیٹرمن کر رہے ہیں بیسکلی اس ٹائم uh, جو ٹریفک لائٹ کنٹرولر ہے اس نے جو اس انٹرسیکشن پہ ٹریفک لائٹس لگی ہوئی گرین یلو ریڈ ان کو آن آف کرنا ہے اپروپریٹ اسٹیٹس uh, پہ وہ کیسے آن آف ہوں گی بیسکلی ہم نے ایک کمبینیشن سرکٹ بنانا ہے جس کے ان پٹس جو ہیں یہ اسٹیٹ ویریبلس ہیں Q zero Q one Q two اور اس کے جو آؤٹ پٹس ہیں وہ ہمارے پاس چھ آؤٹ پٹس ہونے چاہئیں تین آؤٹ پٹس جو ہیں وہ نارتھ ساؤتھ روڈ سیکشن کے لیے ہیں سو ایک آؤٹ پٹ ان میں سے گرین لائٹ کو آن آف کرے گا دوسرا آؤٹ پٹ جو ہے یلو لائٹ کو آن آف کرے گا اور تیسرا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ریڈ لائٹ کو آن آف کرے گا اسی طرح ایسٹ ویسٹ سیکشن کے لیے ہمیں تین مزید آؤٹ پٹس چاہیے ایک آؤٹ پٹ جو ہے وہ گرین لائٹ کو آن آف کرے گا دوسرا یلو کو اور تیسرا ریڈ کو سو آئیے دیکھتے ہیں کہ سرکٹ کیسے بنا ہوا ہے دو گیل ڈیوائسز آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں اور پھر آگے مزید اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں ڈائگرام میں ٹریفک لائٹ کنٹرولر کا سرکٹ ڈائگرام دکھایا گیا دو GAL sixteen V eight devices use کی گئی ہیں لیفٹ سائڈ پہ جو GAL sixteen V eight device ہے اس کے ہم نے کچھ دکھائے گئے ہیں ایک انپٹ جو ہے این ایس ایس آر ہے جو نارتھ ساؤتھ سینسر سے آ رہا ہے دوسرا جو ان پٹ ہے ایسٹ ویسٹ ایس آر ہے جو ایسٹ ویسٹ سینسر سے آ رہا ہے سو so یہ دونوں ان پٹ کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں بائی دی گیل ڈیوائس دو مزید جو ان ہیں L time and S time L time جو ہے لانگ ٹائم ایس ٹائم جو ہے شارٹ ٹائم لانگ ٹائم جو ہے ہم ڈے ٹائم میں یوز کر رہے ہیں اور شارٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نائٹ ٹائم میں یوز کر رہے ہیں یہ دونوں جو ہیں آؤٹ پٹس ہیں ایک ٹائمر کے اور ٹائمر کے یہ آؤٹ پٹ ایز انپٹ استعمال ہو رہے ہیں ٹائمر کا جو انپٹ ہے وہ کلاک سے ڈیٹرمن ہوتا ہے اور یہی کلاک جو ہے گیل ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو یہ کلاک جو ہے سوئچ کرے گی گیل ڈیوائس کو ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ پہ گیل کے آؤٹ پٹ پہ تین سگنل نظر آ رہے ہیں Q zero bar Q one bar Q two bar یہ تینوں جو ہیں اسٹیٹ ویریبل ہیں اور آٹھ اسٹیٹ میں سے کسی ایک اسٹیٹ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ایک اور جو آؤٹ پٹ سگنل ہے وہ ہے time T M R S T جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکرائب کیا north south yellow two state یا east west yellow two state پہ یہ ٹائمر ریسٹ جو سگنل ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا اور یہ ہم نے شروع میں ڈیفائن کیا تھا کہ یہ ایکٹیو لو سگنل ہے سو جو ہی یہ اسٹیٹس آئیں یہ زیرو ہو جائے گا ٹائمر ریسٹ ہو جائے گا ایل ٹائم سگنل اور ایس ٹائم سگنل زیرو ہو جائیں گے اور دوبارہ سے ٹائمر کاؤنٹ کرنا شروع ہو جائے گا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک دوسری گیل ڈیوائس دکھائی گئی گیل سکسٹین وی ایٹ تین ان پٹس تو Q zero bar Q one bar Q two bar ہیں جو کہ پہلے گیل ڈیوائس سے آ رہے ہیں دو مزید ان پٹس ہم نے استعمال کیے ہوئے فلش کلاک اور مینوئل بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ٹائم آپ اس ٹریفک لائٹ کنٹرولر کو مینوئل موڈ میں کنفیگر کر سکتے ہیں ایک سوئچ ہے جو مینوئل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جب اس کو آن کر دیں گے تو جو ٹریفک لائٹ سگنل ہے وہ یلو لائٹ کو بار بار فلش کرنا شروع کر دے گا ریڈ سگنل آن نہیں ہوگا گرین سگنل آن نہیں ہوگا فریکوینسی ہے ہوگی وہ بیسکلی فلش کلاک جو انپٹ سگنل ہے اس سے ڈیٹرمین ہوگی فلش کلاک سگنل پہ آپ ایک کلاک کنیکٹ کر دیں گے لیٹ سے اس کی ون ہرٹس فریکوینسی ہے تو ون کے حساب سے یہ لائٹ جو ہے وہ آن آف ہوگی گیل سکسٹین وی ایٹ کے آؤٹ پٹ پہ آپ کو چھ سگنل نظر آ رہے ہیں این ایس ریڈ یہ نارتھ ساؤتھ سیکشن کا جو ریڈ لائٹ ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے آن یا آف کرے گا اسی طرح نارتھ ساؤتھ یلو جو آؤٹ پٹ سگنل ہے یہ نارتھ ساؤتھ سیکشن کی جو یلو لائٹ ہے اس کو آن آف کرتا ہے اسی طرح نارتھ ساؤتھ گرین جو آؤٹ پٹ سگنل ہے یہ نارتھ ساؤتھ سیکشن کی گرین لائٹ کو آن آف کرے گا ایسٹ ویسٹ سیکشن میں آپ کو اگین تین آؤٹ پٹ سگنل چاہیے جو کہ red yellow and green light کو آن جو ہے east west red east west yellow east west green ہے دوسرا جو گیل ڈیوائس دکھایا گیا یہ بیسکلی کمبنیشن سرکٹ کو امپلیمنٹ کر رہا ہے کمبنیشن سرکٹ کے پانچ انپٹس ہیں flush clock manual Q zero bar Q one bar Q two bar اور چھ آؤٹ پٹس ہیں N S red N S yellow N S green E W east west red ہے ایسٹ ویسٹ یلو ہے اور ایسٹ ویسٹ گرین ہے آئیے ہم ذرا بات کر لیں یہ جو سیکنڈ گیل ڈیوائس ہم نے ڈسکرائب کی شو کی ڈائگرام uh, میں اس کو کیسے ہم پروگرام کریں گے تاکہ یہ ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہو جائے جیسے کہ ہم نے ڈائگرام میں دکھایا جو سیکنڈ گیل ہے uh, جو کہ ٹریفک لائٹ سگنل کو کنٹرول کر رہا ہے بیسکلی سوئچ کر رہا ہے لائٹس کو ریڈ کو آن کرتا ہے یا آف کرتا ہے گرین کو آن کرتا ہے آف کرتا ہے اس کے چھ آؤٹ پٹس تھے اور پانچ ان پٹس تھے اب ہم نے بات کرنی ہے کہ ایبل جو فائل ہے جس کے تھرو ہم پروگرام کریں گے اس ڈیوائس کو اس کے پین ڈیکوریشنس کیا ہیں کتنے پینس ان پٹ پہ ہوں گے آؤٹ پٹ پہ وہ تو ہم نے ابھی ڈیسائڈ کر لیا اس میں اکویژنس uh, بیسکلی کیا ہوں گی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ اکویژنس ہیں کیونکہ ہم نے کمبینیشن سرکٹ ہے تو ہم نے وہ اکویژنس بنانی ہے جن کی مدد سے جو لائٹس ہیں وہ آن یا آف ہوں سو آئیے یہ تینوں چیزیں دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں پن ڈسکرپشن ان پٹ پن کون سی ہے آؤٹ پٹ پن کون سی ہے اکویشن دیکھتے ہیں اور فائنلی ہمارا جو ہے یہ سرکٹ uh, کمپلیٹ ہو جائے گا پن ڈیکوریشن میں ہم نے ڈفرنٹ پنس ڈسکرائب کی ہوئی ہیں سو فلش کلاک مینول جو ہیں یہ پن ون اینڈ ٹو پہ اویلیبل ہیں اسی طرح Q zero bar Q one bar Q two bar pin four five and six پہ اویلیبل ہیں جو آؤٹ پٹ سگنلس ہیں N N N S S S red yellow green جو ہیں پینس سیونٹین پہ اویلیبل ہیں E red E W yellow E W green جو ہیں pins fourteen thirteen and twelve پہ اویلیبل ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اکویژنس کو ہم نے کون سی اکویژنس لکھنی ہے جن کی وجہ سے جو ڈفرنٹ لائٹس ہیں ایسٹ ویسٹ سیکشن پہ اور نارتھ ساؤتھ سیکشن پہ وہ آن اور آف ہوں اس سے پہلے کہ ہم اکویژنس لکھیں ہم ذرا ایک ٹیبل دیکھ لیتے ہیں جس میں ڈفرنٹ لائٹس کی اسٹیٹ کو بتایا گیا ہے سو so, اس ٹیبل میں اسٹیٹ جو ہے نارتھ ساؤتھ گرین ہے اس میں جو نارتھ ساؤتھ گرین لائٹ ہے وہ آن ہے north south yellow light off ہے نارتھ ساؤتھ ریڈ لائٹ جو ہے آف ہے ایسٹ ویسٹ کی گرین لائٹ آف ہے ایسٹ ویسٹ یلو لائٹ جو ہے وہ آف ہے اور ایسٹ ویسٹ ریڈ لائٹ جو ہے وہ آن ہے اسی طرح اگر next state N S Y north south yellow state کو دیکھا جائے اس میں یلو لائٹ آن ہونی چاہیے اور ایسٹ ویسٹ سیکشن کی ریڈ لائٹ آن ہونی چاہیے جیسا کہ ٹیبل میں دکھایا گیا اس کے بعد جو ہے north south yellow two state ہے اس میں بھی نارتھ ساؤتھ یلو جو لائٹ ہے وہ آن ہونی چاہیے اور ایسٹ ویسٹ کی ریڈ لائٹ آن ہونی چاہیے بیسکلی جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا نارتھ ساؤتھ یلو اور نارتھ ساؤتھ یلو ٹو جو اسٹیٹ ہے ان میں جو ڈفرنس ہے وہ یہی ہے کہ north south yellow two state میں ٹائمر ریسٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور نارتھ ساؤتھ یلو اسٹیٹ میں ٹائمر ریسیٹ ایکٹیو نہیں ہوتا آؤٹ پٹس دونوں کے ایک ہی ہیں نارتھ ساؤتھ ریڈ اسٹیٹ کو اگر دیکھیں تو نارتھ ساؤتھ ریڈ جو لائٹ ہے وہ آن ہونی چاہیے اور جو ایسٹ ویسٹ ریڈ لائٹ ہے وہ بھی آن ہونی چاہیے سو so, دونوں سیکشن پہ ریڈ لائٹ آن ہیں اسی طرح ایسٹ ویسٹ گرین کو اگر دیکھا جائے تو ایسٹ ویسٹ سیکشن کی گرین لائٹ آن ہونی چاہیے اور نارتھ ساؤتھ سیکشن کی ریڈ لائٹ آن ہونی چاہیے جیسا کہ دکھایا گیا ایسٹ ویسٹ یلو اسٹیٹ اور east west yellow two state ان دونوں میں ایسٹ ویسٹ یلو لائٹ جو ہے وہ آن ہونی چاہیے اور نارتھ ساؤتھ کی ریڈ لائٹ آن ہونی چاہیے جیسا کہ ٹیبل میں نظر آ رہا ہے آخری جو اسٹیٹ ہے east west red state east west red state میں جو ایسٹ ویسٹ ریڈ سگنل ہے وہ آن ہونا چاہیے اور نارتھ ساؤتھ ریڈ سگنل ہے وہ بھی آن ہونا چاہیے جیسے کہ ٹیبل میں دکھایا گیا اب اس ٹیبل کی مدد سے ہم اکویژ لکھ سکتے ہیں بیسکلی بولین ایکسپریشن ڈیفائن کر سکتے ہیں جو ہمیں بتائے گی کہ گرین لائٹ جو ہے نارتھ ساؤتھ سیکشن پہ وہ کب آن ہونی چاہیے جیسا کہ ٹیبل میں نظر آ رہا ہے جب نارتھ ساؤتھ گرین اسٹیٹ ہے تب ہی north south green light on ہوگی اسی طرح اگر آپ بولین ایکسپریشن دیکھیں نارتھ ساؤتھ یلو لائٹ کو آن کرنے کے لیے تو وہ اسی وقت آن ہوگی جب نارتھ ساؤتھ یلو اسٹیٹ ہے یا north south yellow two state ہے اگر نارتھ ساؤتھ ریڈ سگنل کو آن کرنا ہے تو وہ اسی وقت آن ہوگا جب نارتھ ساؤتھ گرین اسٹیٹ نہیں ہے نارتھ ساؤتھ یلو اسٹیٹ نہیں ہے اور north south yellow two state نہیں ہے سو آئیے دیکھتے ہیں بولین ایکسپریشن اور ان کو ہم ایبل فائل میں کیسے ڈیفائن کریں گے ایبل کی اکویژ جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں نارتھ ساؤتھ ریڈ پہلی جو ہے اس میں ہم نے مینوئل بار کو اینڈ کیا ہوا ہے باقی بولین ایکسپریشن کے ساتھ مینوئل بار جو ہے دیٹ مینس جب مینوئل ان پٹ لو ہے تب یہ ایکسپریشن ویلڈ ہو جائے گی اگر وہ ہائی ہے تو یہ ایکسپریشن ویلڈ نہیں ہوگی جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا مینوئل ان پٹ کو ہم یوز کر رہے ہیں to control the traffic light signal manually اس کو جب آن کر دیں گے تو وہ یلو لائٹ کو بار بار فلش کرے گا سو so, اگر مینوئل سگنل زیرو ہے تب Boolean expression T R state not equal to north south green and T R state not equal to north south yellow and T R state not equal to north south yellow two جو بولین ایکسپریشن ہے یہ کام کر رہی ہوگی سو so بیسکلی ہم نے یہ بتایا ہے کہ نارتھ ساؤتھ ریڈ سگنل اسی وقت ایکٹیو ہو یا آن ہو جب اسٹیٹ نارتھ ساؤتھ گرین نہیں ہے نارتھ ساؤتھ یلو اسٹیٹ نہیں ہے اور north south yellow two state بھی نہیں ہے north south yellow output کی کوششن دیکھیں again manual bar and with T R state equal to north south yellow اور T R state equal to north south yellow two so that means اگر ان میں سے کوئی بھی سی دو اسٹیٹ ہے نارتھ ساؤتھ یلو ہے یا نارتھ ساؤتھ یلو ٹو ہے اور مینوئل جو ہے وہ زیرو ہے تب ہم یلو لائٹ کو آن کریں گے اگر مینوئل ون ہے تو جو اکویژن ہے اس میں مینوئل اینڈ فلش کلاک والا جو پارٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا دیٹ مینس مینوئل اگر ون ہے تو فلش کلاک پہ جو بھی ان پٹ سگنل ہوگا اس ریٹ پہ یلو لائٹ جو ہے وہ فلش کرے گی اسی طرح نیچے نارتھ ساؤتھ گرین کی اکویژن جو ہے وہ manual bar and T R state equals to north south green جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا اگر اسٹیٹ نارتھ ساؤتھ گرین ہے اور مینوئل جو ان پٹ ہے وہ زیرو ہے تب ہی گرین لائٹ آن ہوگی اسی طرح ایسٹ ویسٹ ریڈ کی اکویژن لکھی ہوئی ہے ایسٹ ویسٹ یلو کی اکویژن لکھی گئی اور ایسٹ ویسٹ گرین کی اکویژن لکھی ہوئی ہے ابھی ہم نے جو ٹریفک لائٹ کنٹرولر ہے وہ جب ٹریفک سگنلس کو لائٹس کو ایکچولی سوئچ کر رہے ہیں آن آف کر رہے ہیں اس کا ہم نے سرکٹ دیکھا بیسکلی ایک کمبینیشنل سرکٹ ہے اس کے ہم نے پٹس دیکھے آؤٹ پٹس دیکھے اس کی ہم نے اکویشنس دیکھی آئیے اب نیکسٹ ٹاپک پہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں analysis of sequential state machines ابھی تک ہم نے انالیس نہیں کیا جتنے بھی لیکچرز میں ہم ڈسکشنس کی ہیں وہ بیسکلی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سیکوینشل اسٹیٹ مشین کے کیس میں ہمارے پاس اسٹیٹ ڈایاگرام تھا اسٹیٹ ڈایاگرام سے ہم بیسکلی اسٹیٹ ٹیبل بناتے ہیں اسٹیٹ ٹیبل سے ہم ایکسائٹیشن ٹیبل یوز کرتے ہیں اپروپریٹ فلپ فلاپ جو ہم یوز کر رہے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس سے ہمارے پاس ان پٹ اکویشنز آتی ہیں ان پٹ اکویشنز ہم کارن آف میپ میں ڈالتے ہیں میپ کرتے ہیں ہمارے پاس بولین ایکسپریشنز آتی ہیں اور بولین ایکسپریشن کی مدد سے ہم ایک سیکوینشل اسٹیٹ مشین کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں لیٹ سپوز کہ آپ کے پاس ایک بنا بنایا سرکٹ ہے سیکوینشل اسٹیٹ مشین کا اب آپ نے یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ یہ جو سیکوینشل اسٹیٹ مشین ہے یہ کرتی کیا ہے بیسکلی کاؤنٹر ہے شفٹ رجسٹر ہے ٹریفک لائٹ کنٹرولر ہے یا ایلیویٹر کنٹرولر ہے یا کوئی اور کنٹرولر ہے سو آپ نے جو آپ نے پروسیس شروع میں کیا تھا ڈیزائن امپلیمنٹیشن میں وہ آپ الٹا بیسکلی پروسیس کر رہے ہوں گے so basically analysis of sequential state machine کے بھی ویل ڈیفائنڈ اسٹیپس ہیں بڑے سمپل سے اسٹیپس ہیں پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اپنے فنکشن آؤٹ پٹ جو ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے ڈیٹرمنٹ کرنا اسٹیٹ فنکشن آؤٹ پٹ جو ہے جو کہ فلپ فلوپس کے آؤٹ پٹ پہ نیکسٹ اسٹیٹ آپ کے پاس آ رہی ہے وہ آپ نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے اور جو سیکوینشل سرکٹ کا آؤٹ پٹ ہے وہ فنکشن آپ نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے سو so, جو فلپ فلاپ کا جو output next state function ہے وہ کیسے ڈیٹرمنٹ ہوگا وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیسکلی ان پٹ سگنلس پہ اور پرزینٹ اسٹیٹ پہ کوئی بھی فلپ ٹاپ ہوگا اس کی جو بھی پرزینٹ اسٹیٹ ہوگی اور جو ایکسٹرنل انپوٹ ہوں گے ان بیسس پہ نیکسٹ اسٹیٹ ڈیٹرمن ہوگی تو یہ آپ نے فنکشن ڈیٹرمن کرنا ہے اسی طرح کسی بھی ایک سیکوینشل اسٹیٹ مشین کا جو آؤٹ پٹ ہے آؤٹ پٹ سگنل آ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے لیفٹ کنٹرولر کے کیس میں دیکھا تھا ڈور سگنل تھا اور ڈائریکشن سگنل تھا موشن سگنل تھا بیسکلی یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں the current state and the external inputs اگر میلی مشین ہے تو آف کورس کرنٹ اسٹیٹ اور ایکسٹرنل انپٹس ہوں گے اگر یہ مور مشین ہے تو جو آؤٹ پٹ ہے وہ سمپلی ڈیپینڈ کرے گا it would be a function of the current state no external input تو آپ نے انالیس کے لیے یہ دو فنکشن ڈیٹرمن کرنے ہیں نیکسٹ اسٹیٹ فنکشن جو ہے اور ایک آؤٹ پٹ فنکشن جب آپ کے پاس یہ دو فنکشن آ جائیں گے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس سے آپ نے ایک اسٹیٹ ٹیبل بنا دینا ہے جب اسٹیٹ ٹیبل آ جائے تو دیٹ مینس آپ نے وہ جو سیکوینشل اسٹیٹ مشین ہے اس کو ڈیفائن کر دیا اسٹیٹ ٹیبل کے بعد آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ اسٹیٹ ڈایاگرام بنا لیں سو بیسکلی سرکٹ کو دیکھا سرکٹ سے آپ نے دو فنکشن نکالے دو فنکشن نکالے آپ نے اسٹیٹ ٹیبل بنایا اسٹیٹ ٹیبل سے آپ کے پاس اسٹیٹ آ گیا بیسکلی جو آؤٹ پٹ فنکشنز ہیں اور جو اسٹیٹ فنکشن ہیں وہ آپ نے نکالنے کیسے ہیں ان کو ڈیرائیو کرنے کے لیے ہم کیریکٹرسٹک اکویشن جو ہے اس کی مدد لیتے ہیں بیسکلی کیریکٹرسٹک اکویشن ہے کیا کوئی بھی فلپ فلوپ ہے اس کا کریکٹرسٹک کیا ہے بیسکلی اس کا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا ان پٹ ہوگا اور جو پرزینٹ اسٹیٹ ہوگی اس کے بیسس پہ نیکسٹ اسٹیٹ پہ سوئچ کر جائے گا جو ہم کرتے آ رہے ہیں اس میں یہ اکویشن ہم ایکسپریشن کی فارم میں لکھیں گے کیسے جیسے ہم بولین ایکسپریشن لکھتے ہیں جو کہ کوئی بھی کمبنیشن سرکٹ ہے اس کو ڈیٹرمن کر رہا ہے یا سیکوینشل سرکٹ کو ڈیٹرمن کرتا ہے تو یہ جو کریکٹرسٹک اکویژن ہے یہ بھی اس فلپ فلوپ کے فنکشن کو ڈیٹرمن کرے گی اس میں کلاک جو سگنل ہے اس کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے کیونکہ فنکشن ڈسکرائب کر رہی ہے تو وہ ہمیں پتا ہے کہ کلاک ٹرانزیکشن پہ ہی یہ فنکشن چینج ہوگا سو ہم ایک کریکٹرسٹک اکویشن جو ہے ایک فلپ فلپ کی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اسی طرح ایک لیچ کی ڈیفائن کر سکتے ہیں سو آئیے دیکھتے ہیں کہ کریکٹرسٹک اکویشن ڈیرائیو کیسے کی ہیں دیکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے ایکسائٹیشن ٹیبلس بنائے تھے ہر فلپ فلپ کے جیسا کہ ہم نے جے کے فلپ فلپ یوز کیا تھا کاؤنٹر میں یا ایک شفٹ رجسٹر میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کون سے ان پٹس ہوں گے جن کی مدد سے ہم ایک پرزنٹ اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ پہ سوئچ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا تھا جے کے کیس میں جے ان پٹ ایکس ہے کے ان پٹ ون ہے یا جے ان پٹ زیرو ہے اور کے ان پٹ جو ہے ایکس ہے تو وہ ہمارے ایکسائٹیشن ٹیبلز گئے تھے سو کیریکٹرسٹک اکویشن جو ہے ایکسائٹیشن ٹیبل کی مدد سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں بیسکلی ایکسائٹیشن ٹیبل کسی بھی فلپ فلپ کا یا لیچ کا اگر کارن آف میپ میں اس کو میپ کریں اور اس کو سالو کریں سمپلیفائی کریں آپ کے پاس ایک کریکٹرسٹک اکویشن uh, آ جائے گی سو یہ دیکھتے ہیں اس پروسیس کو ہم ایک ایس آر فلپ فلوپ کو لیتے ہیں یا لیچ کو لیتے ہیں اس کی کریکٹرسٹک اکویشن جو ہے اس کو ہم ڈیرائیو کرتے ہیں ہم ایک ایس آر فلپ فلپ یا ایس آر لیچ کی کریکٹرسٹک اکویشن ڈرائیو کر رہے ہیں سو جو ڈائگرام میں ایک ایس آر فلپ فلوپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل دکھایا گیا سو ان پٹس جو ہیں ایس آر ہیں آف کورس ایس زیرو ہے آر زیرو ہو یا ون ہو پرانی اسٹیٹ کیو ٹی جو ہے اگر زیرو ہے Q T plus one next state جو ہے وہ زیرو رہے گی اسی طرح اگر ایس پٹ ون ہے آر ان پٹ زیرو ہے کیو ٹی پرانی جو اسٹیٹ ہے پریویس اسٹیٹ جو ہے زیرو ہے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ون ہوگی ایس اگر زیرو ہے آر ون ہے کیو ٹی اسٹیٹ جو ہے ون ہے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ زیرو ہوگی ایس ڈونٹ کیئر ہے آر زیرو ہے کیو ٹی اسٹیٹ جو ہے وہ ون ہے کیو ٹی پلس ون جو ہے وہ بھی ون رہے گی اب اس انفارمیشن کو ہم ایک three variable Karnaugh map میں میپ کر رہے ہیں جس میں جو ویریبلز ہیں ایس آر اور کیو ٹی ہے سو ہم ڈرائیو کر رہے ہیں expression Boolean expression for Q T plus one so آئیے دیکھتے ہیں Karnaugh map three variable جو کارن آف میپ ہے جس کے ان پٹ ویریبلس ہیں ایس آر کیو ٹی اس میں وہ ہم نے جو ایکسائٹیشن ٹیبل کی انفارمیشن ہے وہ میپ کی اور جو سمپلیفائڈ بولین ایکسپریشن ہے فار ایس آر لیچ وہ ہمارے پاس آ رہی ہے Q T plus one equals to S plus R bar Q T تو یہ اس کی کیریکٹرسٹک اکویژن ہے کسی بھی ایس آر لیچ یا فلپ فلاپ کی آئیے دیکھتے ہیں مزید جو ایس آر لیچز یا فلپ فلاپس ہم نے ڈسکس کیے تھے پچھلی ڈسکشن میں ان کی کریکٹرسٹک اکویژنس کیا ہیں ٹیبل میں ڈفرنٹ لیچز فلپ فلپ کی کریکٹرسٹک اکویژن دکھائی گئی ہیں ایس آر لیچ کی ابھی ہم نے ڈیرائیو کی سو اس کی کریکٹرسٹک اکویژن ہے Q T plus one equals to S input plus R bar into Q T D latch جو ہے اس کی uh, جو کریکٹرسٹک اکویژن ہے Q T plus one is equal to D D input ہے آف کورس اور ایچ ٹریکٹ اگر ڈی فلپ فلپ ہو جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ کلاک کو ہم کنسیڈریشن میں نہیں لا رہے سمپلی فنکشن اس کا uh, دیکھ رہے ہیں so edge trigger D flip flop کی کیریکٹرسٹک اکویژن ہے وہ بھی وہی ہوگی جو ڈی لیچ کے لیے Q T plus one equals to D J K flip flop جو ہے کافی ہم نے استعمال کیا ڈفرنٹ سرکٹس میں اس کی جو کیریکٹرسٹک اکویژن آ رہی ہے Q T plus one equals to J input dot Q T bar plus K bar ان input in Q T basically یہ کریکٹرسٹک اکویشن اسی طرح آپ ڈیرائیو کر سکتے ہیں اگر جے کے فلپ شاپ کا ایکسائٹیشن ٹیبل آپ کے سامنے ہو اس کو آپ میپ کر دیں ایک تھری ویریبل جو کارن آف میپ ہے اس سے آپ کے پاس یہ اکویشن آ جائے گی ابھی ہم نے کیریکٹرسٹک اکویشن جو ہیں وہ ڈفرنٹ لیچز کے فلپ فلپس کی وہ دیکھی ہیں ایس آر فلپ فلپ تھا یا لیچ تھی اس کی ہم نے کیریکٹرسٹک اکویشن کی بیسکلی جو اس ایکسائٹیشن ٹیبل ہے اس کی مدد سے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں اس طرح ہم نے جے کے لیچ یا فلپ فلپ کی دیکھی اور ڈی فلپ فلپ یا لیچ کی کریکٹرسٹک اکویشن دیکھی اب ہم بات کرتے ہیں بیسکلی ہم دو ایگزامپلس دیکھتے ہیں جن کو ہم اینالائز کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جو سرکٹس ہمیں دیے گئے ہیں سیکوینشل جو سرکٹس ہیں وہ بیسکلی کر کیا رہے ہیں ان کا اسٹیٹ ڈائگرام ہے کیا سو پہلی ایگزامپل جو ہے اس میں ایک سرکٹ ہے جو کہ ڈی فلپ فلوپس پہ بیسڈ ہے سو دو ڈی فلپ فلوپس لگے ہوئے کلاک ٹرانزیکشن آتی ہوتی ہے تو جو ڈی فلپ فلپلوپس ہیں اپنی اسٹیٹ انیشل اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ پہ چینج کر دیں گے آف کورس جو نیکسٹ اسٹیٹ پہ چینج کریں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرزینٹ اسٹیٹ کیا ہے اور ان پٹ کنڈیشنس کیا ہیں اس سرکٹ میں ایک آؤٹ پٹ بھی ہے سنگل بیڈ آؤٹ پٹ ہے اور یہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے پرزینٹ اسٹیٹ پہ اور ایکسٹرنل انپٹ پہ سو بیسکلی یہ ایک میلی مشین ہے تو جو آؤٹ پٹ فنکشن ہے دو ویریبلس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے present state and external input so again ہم نے یہ دو فنکشن ڈیٹرمن کرنے ہیں سو آئیے دیکھتے ہیں پہلے سرکٹ ڈایاگرام کو اور پھر اسٹیپ وائز ہم پروسیڈ کرتے ہیں کہ سرکٹ uh, ڈایاگرام کے بعد ہم نے کون سی اکویشن ڈرائیو کرنی ہے اور اینڈ میں ہم جو ہے اسٹیٹ ڈایاگرام تک کیسے پہنچتے ہیں ڈائگرام میں کلاؤڈ سنکرونس اسٹیٹ مشین دکھائے گی جو کہ ڈی فلپ فلاپس پہ پیسڈ ہے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس کے دو فلپ فلاپس ہیں دو ڈی فلپ فلاپس ہیں دونوں کے آف کورس ان پٹس ایک کامن کلاک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں positive edge triggered flip flops ہیں ایک ایکسٹرنل ان پٹ ہے جس کا نام انیبل ہے سو so, انیبل جو ہے وہ ایک آؤٹ پٹ پہ اینڈ گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آؤٹ پٹ جو ہے میکسیمم سگنل ہے اور انیبل سگنل جو ہے وہ جو فلپ فلوپس ہیں ان کے ان پٹ پہ بھی کنیکٹڈ ہے through some combinational circuit so D flip flops کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو اینڈ گیٹس اور اور گیٹس اور ناٹ گیٹس نظر آ رہے ہیں یہ basically combinational circuit input ہے جو کہ ایکسائٹیشن ان پٹس جنریٹ کر رہے ہیں دونوں فلپ فلوپس کے لیے سو so اس کمبینیشنل سرکٹ کے ان پٹ پہ جو external input enable signal بھی اپلائڈ ہے اور جو دو فلپ فلوپس کے پرزینٹ اسٹیٹس ہیں کیو زیرو کیو ون وہ بھی اپلائڈ ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ان دو فلپ فلپس کی جو فنکشنل آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی پرزینٹ اسٹیٹ اور پرزینٹ ان پٹ جو ایکسٹرنل ان پٹ ہے آؤٹ پٹ جو ہے تھری ان پٹس ہیں دو ان پٹس جو ہیں پرزینٹ اسٹیٹ کے ہیں اور ایک جو ان پٹ ہے وہ ایکسٹرنل ان پٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ہم نے ابھی سرکٹ ڈایا دیکھا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ہم نے اس کے فنکشنل اکویشن ڈیٹرمن کرنی ہے جو کہ اس سیکوینشل مشین کی پرزینٹ اسٹیٹ کو ڈیٹرمن کر رہی ہے یا ریدر نیکسٹ اسٹیٹ کو ڈیٹرمن کر رہی ہے نیکسٹ اسٹیٹ بیسکلی ڈیپینڈ ہوگی present state and external input پہ سو بیسکلی پہلے جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہ ڈیٹرمن کرنی ہے جو جو ہم فلپ فلپ سے اپلائی کر رہے ہیں وہ ہم نے معلوم کرنی ہے وہ کیسے معلوم کریں گے basically by looking at the circuit جو کمبنیشن سرکٹ ہم نے دیکھا ہے وہ بیسکلی ڈیٹرمن کر رہا ہے کہ جو ایکسائٹیشن پٹس ہیں وہ کیا ہیں جو ہمارے پاس ایکسائٹیشن ان پٹس آ جائیں گی ہمارے پاس کریکٹرسٹک اکویژن ہے ڈی فلپ فلوپ کے لیے سو so, اس کریکٹرسٹک اکویژن کو استعمال کریں گے اس میں جو بھی ویریبلس ہیں ادھر ایکسائٹیشن ان پٹس ہم اپلائی کریں گے اور ہمارے پاس ایک کمپلیٹ کریکٹرسٹک اکویژن آ جائے گی جو کہ نیکسٹ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے سو so, یہ دیکھتے ہیں جو ایکسائٹیشن پٹس ہیں وہ کیسے معلوم کر رہے ہیں اور اس کو کریکٹرسٹک اکویژن کی مدد سے ٹرانزیشن فارم میں یا ٹرانزیشن اکویشن میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں ٹیبل میں ڈی فلپ فلوپس کے ایکسائٹیشن دکھائے گئے دو ڈی فلپ فلوپس ہیں دو انپٹس ہیں D zero D one so دو ہی ایکسائٹیشن انپٹس ہوں گے سو ڈی زیرو انپٹ کے لیے جو ایکسائٹیشن ہے جو بولین ایکسپریشن بن رہی ہے وہ ہے Q zero enable bar plus Q zero bar enable یہ کیسے ڈیرائیو ہوئی بیسکلی اگر آپ سرکٹ دیکھیں جو کمبنیشن سرکٹ جو کنیکٹڈ ہے ڈی زیرو انپٹ پہ دو اینڈ گیٹس ہیں اور دونوں کے آؤٹ پٹ ایک اور گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں دونوں اینڈ گیٹ جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں انیبل سگنل پہ اور کیو زیرو اور کیو زیرو بار سگنل کے ساتھ اسی طرح ڈی ون جو انپٹ ہے دوسرے ڈی فلپ فلپ کا اس کا ایکسائٹیشن ان پٹ معلوم کرنا ہے وہ بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے یا وہ ڈٹرمن ہوتا ہے جو کمبنیشنل سرکٹ اس کے لیفٹ سائڈ پہ دکھایا گیا ہے سو جو کمبنیشن سرکٹ ہے اس کے تین پروڈکٹ ٹرمز ہیں تین اینڈ گیٹس ہیں ان کو سم کیا جا رہا ہے with the help of a OR gate so جیسا کہ بلین ایکسپریشن میں دکھایا گیا ہے تین پروڈکٹ ٹرمز ہیں جن کا سم کیا جا رہا ہے سو ڈی ون کا ایکسائٹیشن ان پٹ جو ہے اس کی بولین ایکسپریشن بن رہی ہے Q one enable bar plus Q zero Q one bar enable plus Q zero bar Q one enable next step میں ہم نے ٹرانزیشن اکویژنس معلوم کرنی ہے ٹرانزیشن اکویژنس بیسکلی بتا رہی ہیں کہ جو کیو زیرو ہے اور کیو ون جو ہے نیکسٹ آؤٹ پٹ کیا ہوں گے بیسکلی یہ ڈیٹرمن ہوں گے ڈی فلپ کی کیریکٹرسٹک اکویژن سے سو ڈی فلپ کی characteristic equation for Q zero output is Q zero T plus one equals to D zero put اسی طرح جو دوسرا فلپ فلوپ ہے اس کا جو کیو ون آؤٹ پٹ ہے next output Q one T plus one اس کی جو کیریکٹرسٹک ویژن بن رہی ہے وہ ہے Q one T plus one to D one input جو ہے ڈی ون دوسرے فلپ فلپ کا ان کیریکٹرسٹک اکویژن میں بیسکلی ہم ڈی زیرو اور ڈی ون کے لیے جو ایکسائٹیشن ان پٹ ہم نے اوپر پہلے معلوم کیے ہیں وہ ریپلیس کر رہے ہیں سو ڈی زیرو کو ریپلیس کر دیں گے Q zero enable bar plus Q zero bar enable سے اور اسی طرح ڈی ون جو ہے جو دوسری ٹرانزیکشن اکویژن بن رہی اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے ڈی ون کی ایکسپریشن سے جو کہ Q one enable bar plus Q zero Q one bar enable plus Q zero bar Q one enable ابھی ہم نے دو ٹرانزیشن اکویشن ڈیرائیو کی ہیں بیسکلی جو ڈیرائیو ہو رہی ہیں ڈی فلپ فلپ کی کیریکٹرسٹک اکویشن سے اور جو ایکسائٹیشن ان پٹس ہیں اب دو ہمارے پاس ایکسپریشن آ گئیں جو کہ ٹرانزیکشن ایکسپریشن کہلا رہی ہیں نیکسٹ اسٹیپ جو ہوگا بیسکلی ہم نے ایک اسٹیٹ ٹیبل بنانا ہے یا ٹرانزیکشن ٹیبل بنانا ہے transaction table is the same thing as the state table state table میں ہم بیسکلی جو ڈفرنٹ اسٹیٹس ہیں ان کو کوئی نام دے دیتے ہیں اور اگر آؤٹ پٹس ہیں وہ بھی انکلوڈ کر رہے ہیں ٹرانزیکشن ٹیبل میں آؤٹ پٹس انکلوڈیڈ نہیں ہے سو یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیکشن ٹیبل کیسے بن رہا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹ ٹیبل کیسے بن رہا ہے جس میں ہم آؤٹ پٹ کو بھی انکوپریٹ کر رہے ہیں اس میں ہم نے ابھی آؤٹ پٹ جو فنکشن ہے وہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا بیسکلی آؤٹ پٹ فنکشن کیا ہے اگر آپ جو سرکٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں ہم نے ایک three input AND gate استعمال کیا ہوا ہے جس کے ان پٹ پہ جو دو فلپ فلپس ہیں ان کے سگنلز آ رہے ہیں اور ایک انیبل سگنل آ رہا ہے سو بیسکلی جو آؤٹ پٹ فنکشن ہے وہ پروڈکٹ ہوگا ان تین ٹرمس کا ڈائگرام میں ایک ٹرانزیکشن ٹیبل دکھایا گیا for the D flip flop based state machine state machine پہ اگر آپ غور کریں دو فلپ فلپس ہیں دیٹ مینس دو اسٹیٹ ویریبلس ہیں سو میکسمم پاسبل جو اسٹیٹس ہیں وہ چار ہی ہو سکتی ہیں جیسا کہ ٹرانزیکشن ٹیبل میں دکھایا گیا چار اسٹیٹس ہیں so present state Q one Q zero جو کہ اسٹیٹ ویریبلس ہیں وہ ڈیفائن کر رہے ہیں پہلی اسٹیٹ ایز زیرو زیرو دوسری اسٹیٹ ایز زیرو ون تیسری اسٹیٹ ایز ون زیرو اور چوتھی اسٹیٹ ون ون اب پرزینٹ اسٹیٹ سے آپ نیکسٹ اسٹیٹ پہ سوئچ کر سکتے ہیں depending on the external input enable input جو ہے سو so, اگر زیرو ہے تو نیکسٹ ڈیٹ کیا ہوگی اور ون ہے تو نیکسٹ ڈیٹ کیا ہوگی وہ ہم ڈیٹرمن کر سکتے ہیں by looking at the transition equation جو ہم نے پہلے ڈیرائیو کی تھی سو ٹرانزیشن اکویژنس کو سامنے رکھیں دو ہمارے پاس ٹرانزیشن اکویژنس ہیں ایک ہے Q zero T plus one کے لیے اور دوسری ہے Q one T plus one کے لیے سو so, آئیے دیکھتے ہیں اگر پرزینٹ اسٹیٹ ہے زیرو زیرو نیکسٹ ڈیٹ کیا ہوگی جب انیبل سگنل جو ہے وہ زیرو ہوگا سو so, پہلے ہم دیکھتے ہیں کو سو کیو زیرو کی اگر ٹرانزیکشن اکویژن کو دیکھیں اس میں کیو زیرو انیبل بار ہے plus Q zero bar enable ہے تو اس میں یہ ساری ویلیوز ڈال دیں کیو زیرو کی ویلو ڈال دیں اور انیبل جو ہے جو کہ زیرو ہے اس کو ڈالیں تو جو next state Q zero output ہے وہ زیرو ہی ہے اسی طرح آپ کیو ون کو ڈٹرمن کرنا ہے جب انیبل سگنل زیرو ہے تو نیکسٹ جو ہے کیو ون کی وہ کیا ہوگی اگین کی ٹرانزیشن اکویشن کو دیکھیں Q one T plus one کی جو اکویشن ڈیفائن کی گئی ہے اس میں ڈفرنٹ ویریبلس ڈالیں کیو ون ہے اس میں اس کی ویلو ڈالیں کیو زیرو کی ویلو ڈالیں کیو ون بار کی ڈالیں اور کیو زیرو بار کی ڈالیں اور اسی طرح انیبل بار اور انیبل کی ویلو ڈالیں ان ساروں کو سالو کریں تو جو نیکسٹ ڈیٹ ہے کیو ون کی وہ زیرو آئے گی اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پرزنٹ اسٹیٹ جو ہے کیو ون زیرو ہے کیو زیرو زیرو ہے اور انیبل سگنل وہ ون ہے تو نیکسٹ ڈیٹ کیا آئے گی کیو ون کیا ہوگا اور کیو زیرو کیا ہوگا سو so, اگر کیو زیرو کو پہلے دیکھ لیں انیبل سگنل اگر ون ہے تو جو سیکنڈ پروڈکٹ ٹرم ہے کیو زیرو بار انیبل یہ ہائی ہو جائے گی کیونکہ کیو زیرو بار ون ہے اور انیبل ون ہے so Q zero T plus one بھی ون ہو جائے گا سو so, جیسا کہ ٹرانزیکشن ٹیبل میں دکھایا گیا next state Q zero one ہوگا جو ہے وہ کیا ہوگا جب انیبل سیگنل ون ہے so again Q one T plus one کی ایکسپریشن کو یوز کریں اس میں ڈفرنٹ ویلوز ڈالیں تو جب آپ سالو کریں گے تو کیو ون کی نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ زیرو ہی آئے گی اسی طرح آپ پرزینٹ زیرو ون کے لیے ایکسپریشن کو یوز کرتے ہوئے نیکسٹ ڈیٹ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں for both external enable to zero and enable to one so present state zero zero ہے انیبل اگر زیرو ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ زیرو زیرو ہوگی وہ ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے سوئچ کر کے زیرو ون پہ چلی جائے گی اگر پرزینٹ اسٹیٹ زیرو ون ہے انیبل پٹ زیرو ہے تو یہ اسٹیٹ میں رہے گا اگر انیبل ان پٹ ہے تو یہ نیکسٹ اسٹیٹ ون زیرو پہ سوئچ کر جائے گا اگر پرزینٹ اسٹیٹ ون زیرو ہے انیبل پٹ زیرو ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ بھی یہی انیشل اسٹیٹ رہے گی اور اگر انیبل ان پٹ جو ہے وہ ون ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ پہ یہ سوئچ کر جائے گی اسٹیٹ مشین جو ہے جو اسٹیٹ ہے اگر انیشل اسٹیٹ ہے ہے انیبل تو انیشل اسٹیٹ پہ ہی رہے گی اسٹیٹ مشین اور اگر انیبل ہے تو ہم سوئچ کر جائیں گے نیکسٹ اسٹیٹ زیرو زیرو پہ اگر آپ اس ٹرانزیکشن ٹیبل پہ غور کریں یہ بیسکلی ایک ٹو بٹ کاؤنٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کیونکہ انیبل جب سگنل ون ہے تو ہم دوسری اسٹیٹ پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں جو کہ نیکسٹ اسٹیٹ ہے یا انکریمنٹ یا اپ کاؤنٹر ہے اگر انیبل سگنل زیرو ہے تو ہم اسی اسٹیٹ پہ رہ رہے ہیں ابھی ہم نے ایک ٹرانزیکشن ٹیبل بنایا جو کہ ہم نے ٹرانزیکشن اکویژن جو ڈرائیو کی کی ان مدد سے سو بیسکلی ٹرانزیشن اکویژن ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس پرزینٹ اسٹیٹ کا پتا ہے it is based on the number of flip flops تو ہر پرزینٹ اسٹیٹ کے لیے ہم ہر ان پٹ جو ایکسٹرنل ان پٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے نیکسٹ اسٹیٹ کو ڈیٹرمن کر رہے ہیں تو وہ ہمارا ایک ٹرانزیکشن ٹیبل کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹرانزیشن ٹیبل جو ہے بیسکلی اسٹیٹ ٹیبل ہے اس کو ہم زیادہ فارملائز کرنے کے لیے جو ڈفرنٹ اسٹیٹس ہیں جو zero zero zero one one zero one one سے ریپرزینٹ ہو رہی ہیں اس کو ہم ایک اسٹیٹ نیم دے دیتے ہیں ٹرانزیکشن ٹیبل میں ہم نے آؤٹ پٹ جو فنکشن ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا تو نیکسٹ جو ہم سلائڈ دیکھیں گے اس میں بیسکلی اسٹیٹ ٹیبل ڈسکرائب کیا گیا ہے جس میں آؤٹ پٹ فنکشن کو بھی انکلوڈ کیا گیا اس کے بعد ہم ایک state diagram of course state table سے بنا سکتے ہیں سو آئیے دیکھتے ہیں اسٹیٹ ٹیبل اور اس کے بعد اسٹیٹ ڈایاگرام ڈائگرام میں ایک اسٹیٹ ٹیبل دکھایا گیا فار دی میلی مشین جیسا کہ ہم نے شروع میں ڈسکرائب کیا تھا جو سرکٹ ہم نے دیکھا تھا وہ بیسکلی ایک ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک میلی اسٹیٹ مشین کو کیونکہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرزینٹ اسٹیٹ پہ اور ایکسٹرنل ان پٹس پہ سو so, جو اسٹیٹ ٹیبل ادھر نظر آ رہا ہے اس میں اگین پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے زیرو زیرو کو ہم نے ایک نام دے دیا ہے اے اسی طرح زیرو ون جو اسٹیٹ ہے وہ ریپرزینٹ ہو رہی ہے بی سے اسی طرح اسٹیٹ سی ہے اور اسٹیٹ ڈی ہے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے انیبل اگر زیرو ہے تو اسی اسٹیٹ پہ رہ رہے ہیں سو انیبل زیرو ہو تو نیکسٹ uh, اسٹیٹ uh, اگر اسٹیٹ اے ہے نیکسٹ اسٹیٹ بھی اے ہوگی اسی طرح اگر اسٹیٹ بی ہے نیکسٹ اسٹیٹ بھی بی ہوگی اسی طرح سی اسٹیٹ ہے نیکسٹ اسٹیٹ بھی سی ہے ڈی پرزینٹ اسٹیٹ ہے نیکسٹ اسٹیٹ بھی ڈی ہے اگر انیبل سگنل ون ہے تو پھر ہم جو ہے نیکسٹ اسٹیٹ پہ سوئچ کر رہے ہیں سو پرزینٹ اسٹیٹ اگر اے بی سی ڈی ہے انیبل سگنل ون ہے سو نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بی سی ڈی اے ہوں گی ریسپیکٹولی آؤٹ پٹ سگنل کو اگر دیکھیں آؤٹ پٹ جو سگنل ہے اس کی جو ایکسپریشن ہے وہ ڈیفائن ہو رہی ہے by Boolean expression zero Q one enable جیسا کہ کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا three input and gate ہے اس کے تین ان پٹ پہ کیو زیرو سگنل کونیکٹڈ ہے کیو ون سگنل کونیکٹڈ ہے اور enable external input connected ہے کیو زیرو کیو ون جو ہے پرزینٹ اسٹیٹ ان پٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور انیبل جیسا کہ ہم نے بتایا ایکسٹرنل سگنل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سو اس اکویژن کی مدد سے ہم آؤٹ پٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں for different input states so آئیے دیکھتے ہیں اسٹیٹ ٹیبل میں uh, اگر اسٹیٹ اے ہے اور انیبل زیرو ہے تو آؤٹ پٹ کیا ہوگا بیسکلی زیرو ہے اسی طرح اسٹیٹ بی سی ڈی کے لیے اگر انیبل سگنل زیرو ہے تو آؤٹ پٹ زیرو ہی ہوں گے اگر انیبل سگنل ون ہے تو اسٹیٹ ڈی کے لیے جب کیو زیرو ون ہے اور کیو ون ون ہے آؤٹ پٹ ون ہوگا باقی ساری اسٹیٹس کے لیے آؤٹ پٹ زیرو ہوگا اب یہ ہمارا ایک کمپلیٹ اسٹیٹ ٹیبل بن گیا ہے جو کہ میلی مشین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا جب ٹرانزیکشن ٹیبل کو ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ ایک ٹو بٹ کاؤنٹر کا اسٹیٹ ٹیبل ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ اسٹیٹ ٹیبل سے ڈائگرام کیسے کریں گے وہ ہم نے پہلے کر چکے ہیں بٹ فار ریویژن سیک اس کو ہم دوبارہ ذرا دیکھ لیتے ہیں اسٹیٹ ڈائگرام میں چار اسٹیٹس دکھائی گئی ہیں A B C and D directed arrows ہیں جو اے اسٹیٹ کو بی کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں بی کو سی کے ساتھ سی کو ڈی کے ساتھ اور ڈی کو اے کے ساتھ اے اسٹیٹ کو اگر آپ دیکھیں ایک ایرو ہے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور اے اسٹیٹ پہ واپس ختم ہو رہی ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو کنڈیشن ہیں وہ اسپیسیفائی کیے ہوئے سو اگر انیبل زیرو ہے آؤٹ پٹ میکسم جو ہے وہ بھی زیرو ہوگا اور ہم اسٹیٹ اے پہ رہیں گے اگر ہم اسٹیٹ اے پہ ہیں انیبل جو ایکسٹرنل انپٹ ہے وہ ون ہے میکسیمم آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہوگا اور ہم سوئچ کر جائیں گے اسٹیٹ بی پہ یہ انفارمیشن کہاں سے ہم نے لی یہ بیسکلی ہم نے اسٹیٹ ٹیبل جو ابھی ہم نے دیکھا تھا اس سے ڈیرائیو کی ہوئی ہے اسی طرح اسٹیٹ بی کو اگر آپ دیکھیں انیبل سگنل زیرو ہے میکسیمم آؤٹ پٹ زیرو ہوگا ہم اسٹیٹ بی پہ ہی رہیں گے اگر انیبل سگنل ون ہے تو ہم انکریمنٹ کر رہے ہیں ہم اسٹیٹ بی سے اسٹیٹ سی پہ جا رہے ہیں میکسیمم کاؤنٹ جو ہے میکسیمم آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو رہے گا اسٹیٹ سی پہ انیبل ان پٹ اگر زیرو ہے میکسم آؤٹ پٹ زیرو رہے گا اسٹیٹ سی پہ رہیں گے اگر انیبل جو ان پٹ ہے وہ ون ہو گیا تو ہم سوئچ کر جائیں گے نیکسٹ اسٹیٹ پہ ڈی پہ سو ڈی اسٹیٹ پہ اگر انیبل ان پٹ زیرو ہے تو ہم اسی ڈی اسٹیٹ پہ رہیں گے اگر انیبل ان پٹ ون ہے تو ہم سوئچ کر جائیں گے اسٹیٹ اے پہ اور میکسم آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی ون ہو جائے گا ہم نے ابھی اسٹیٹ ٹیبل دیکھا اس ملی مشین کا اور اس کا کرسپونڈنگ اسٹیٹ ڈایاگرام دیکھا لیٹ ازیوم کہ وہ جو اوریجنل سرکٹ ہم نے دیکھا تھا اس کا جو آؤٹ پٹ ہے جو میکسیمم آؤٹ پٹ ہے اس میں کوئی ایکسٹرنل ان پٹ نہیں آ رہا سو جو آؤٹ پٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کی کرنٹ اسٹیٹ پہ سو بیسکلی اب کیا ہوگا یہ ہو جائے گی مور مشین مور مشین کا جو اسٹیٹ ٹیبل ہے اس میں آؤٹ پٹ سمپلیفائی ہو جائے گا اور جو اسٹیٹ ڈایاگرام ہے وہ بھی تھوڑا سا سمپلیفائی ہو جائے گا سو یہ دیکھتے ہیں state table and state diagram for the Moore machine Moore machine ہم ایگزمپشن یہ لے رہے ہیں کہ جو آؤٹ پٹ ہے اس پہ ایکسٹرنل کنٹرول سگنل جو ان پٹ سگنل ہے وہ نہیں آ رہا ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہے فلپ فلپس کی پرزنٹ اسٹیٹ پہ سو آئیے دیکھتے ہیں ڈایاگرام میں اسٹیٹ ٹیبل دکھایا گیا مور مشین کا آؤٹ پٹ کو اگر آپ دیکھیں انیبل پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہے پرزینٹ اسٹیٹ پہ سو اسٹیٹ اے جو ہے اس میں کیو زیرو زیرو ہے کیو ون زیرو ہے تو آف کورس آؤٹ پٹ بھی زیرو ہو جائے گا اسی طرح اسٹیٹ بی میں بھی آؤٹ پٹ زیرو رہے گا اسٹیٹ سی میں بھی آؤٹ پٹ زیرو رہے گا اسٹیٹ ڈی میں جب کیو زیرو ون ہے اور کیو ون بی ون ہے تو آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اب آئیے دیکھتے ہیں اسٹیٹ ڈائگرام پہ کیا فرق پڑے گا مور مشین کا اسٹیٹ ڈایاگرام دکھایا گیا جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہوئے مور مشین میں جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈیٹرمن ہوتی ہے اسٹیٹ سے تو ڈایاگرام میں بھی اسٹیٹ اے جو ہے اس کے نیچے میکسمم اکولس ٹو زیرو لکھا ہوا ہے سو اسٹیٹ اے میں ہے آؤٹ پٹ زیرو ہوگا اسی طرح اسٹیٹ بی میں میکسمم آؤٹ پٹ جو ہے زیرو ہے سو اسٹیٹ بی میں جب ہے تو آؤٹ پٹ زیرو ہے اسی طرح اسٹیٹ سی میں بھی آؤٹ پٹ زیرو ہے اسٹیٹ ڈی میں آؤٹ پٹ ون ہے اسٹیٹ اے سے بی پہ کیسے سوئچ کر رہے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے انیبل سگنل پہ جب ون ہوگا تو سوئچ کر جائیں گے اس طرح بی سے سی میں بھی بی سے سی پہ بھی آپ سوئچ کر رہے ہیں انیبل سگنل جب ون ہوگا سی سے ڈی پہ سوئچ کر رہے ہیں اور ڈی سے اے پہ سوئچ کر رہے ہیں جب انیبل سگنل ون ہوگا اگر انیبل سگنل زیرو ہے تو آپ اسی اسٹیٹ پہ رہ رہے ہیں آپ نیکسٹ اسٹیٹ پہ سوئچ نہیں کر رہے ابھی ہم نے ایک D flip based sequential machine جو تھی ملی مشین جو تھی اس کو ہم نے اینالائز کیا نیکسٹ ایگزامپل جو ہے بیسکلی ایک جے کے فلپ بیسڈ اسٹیٹ مشین ہے اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں اسٹیپس وہی ہیں سرکٹ ڈایاگرام ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ uh, آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے جس سے کہ ہم نے پہلے سرکٹ میں دیکھا ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا just by looking at the circuit diagram کہ یہ جو اسٹیٹ مشین ہے یہ کیا کر رہی ہے وہ جب ہم نے اینالائز کیا پھر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایک ٹو بیٹ کاؤنٹر ہے اسی طرح یہ جو جے کے فلپ فلپ بیسڈ مشین ہے اس کو ہمیں اینالائز کرنا ہے اسٹارٹ ہم ادھر سے ہی کریں گے جو ایکسائٹیشن ٹیبل ہے جے کے فلپ فلپ کا اس کی مدد سے ہم کریکٹرسٹک اکویژن بنائیں گے جو ہمارے پاس موجود ہیں ٹرانزیکشن اکویژن بنائیں گے ٹرانزیکشن اکویژن سے ایک ٹرانزیکشن ٹیبل بنے گا ٹرانزیکشن ٹیبل کی مدد سے ہم ایک اسٹیٹ ٹیبل بنائیں گے اور اسٹیٹ ٹیبل سے ہم جو ہے اسٹیٹ ڈائگرام ہمارے پاس آ جائے گا سو یہ ان سارے اسٹیپس کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں ڈائگرام میں ایک J K flip flop based state machine دکھائی گئی ہے جس کے دو ان پٹس ہیں ایکسٹرنل پٹس ایکس وائی اس کا ایک آؤٹ پٹ ہے زیڈ یہ میلی مشین ہے جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے پرزینٹ اسٹیٹ پہ اور ایکسٹرنل انپٹ پہ دو فلپ فلوپس ہیں سو چار پاسبل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں فلپ فلوپس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو اینڈ گیٹس اور گیٹس اور انورٹر دکھایا گئے وہ basically excitation input generate کر رہے ہیں دونوں فلپ فلوپس کے لیے آئیے دیکھتے ہیں excitation equations for the two J K flip flops ہمارے پاس چار اکویژنس آ رہی ہیں جے زیرو ان پٹ کے لیے کے زیرو ان پٹ کے لیے جے ون ان پٹ کے لیے کے کے ون ان پٹ لیے سو جو چار اکویژنس دکھائی گئی ہیں یہ بیسکلی ہم نے ڈیرائیو کیے سرکٹ ڈائگرام کو دیکھتے ہوئے so for example J zero کا جو اکویژن ہے وہ ہے ایکس وائی بار اور یہ سرکٹ ڈائگرام کو دیکھیں ادھر سے ہم نے ڈیرائیو کیے اسی طرح کے زیرو کے جو اکویژن ہے X Y bar plus Q one y ہے یہ بھی سرکٹ ڈائگرام سے ڈرائیو کی گئی ہے اسی طرح جے ون کی اکویژن اور کے ون کی اکویژن اب ہم ڈرائیو کرتے ہیں transaction equation for the two J K flip flops so Q zero output ہے اور کیو ون آؤٹ پٹ ہے سو ہم نے ڈیٹرمن کرنا ہے کہ Q zero T plus one next state جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہوگا اور اسی طرح کیو ون کا جو نیکسٹ ڈیٹ آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہوگا کیریکٹرسٹک اکویشن جو ہے جے کے فلپ فلپ کی وہ ہیں Q zero next state output کے لیے جو A zero Q zero bar plus K zero bar zero اسی طرح کیو ون جو ہے آؤٹ پٹ دوسرے فلپ فلپ کا اس کا نیکسٹ جو آؤٹ پٹ ہے کیریکٹرسٹک اکویژن جو ہے J one Q one bar plus K one bar Q one equations میں جو ہم نے اوپر ایکسائٹیشن اکویژنس ڈیرائیو کی ہیں وہ ویلوز ان پٹ کر دیں اور ان کو سالو کر لیں سو ہمارے پاس دو اکویژنس آ رہی ہیں جو کہ ٹرانزیشن اکویژنس ہیں ان دونوں فلپ فلپس کی نیکسٹ ہم نے ایک ٹرانزیکشن ٹیبل بنانا ہے وہ ہم ان ٹرانزیکشن اکویژنس کی مدد سے بنائیں گے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا اس سرکٹ میں دو فلپ فلوپس ہیں تو چار پاسبل اسٹیٹس ہیں سو پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے zero zero zero one one zero اور ون ون اب ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیٹس کیا ہوں گی ڈفرنٹ پاسبلٹیز ہیں بیسکلی ہمارے پاس دو ایکسٹرنل ان پٹس ہیں تو اگر ایکس وائی زیرو زیرو ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ کچھ اور ہوگی چار نیکسٹ اسٹیٹس ہوں گی اسی طرح اگر ایکس وائی زیرو ون ہے سو اگین چار نیکسٹ uh, اسٹیٹس ہوں گی ایکس وائی ان پٹس جو ون زیرو ہیں اگین چار نیکسٹ اسٹیٹ ہوں گی اور ایکس وائی اگر ون ون ہے تو اگین چار نیکسٹ اسٹیٹس ہوں گی سو ان ساری اسٹیٹس کو ادھر ہم نے دکھایا ہوا ہے یہ ہم نے کیسے ڈیرائیو کیے جس طرح پہلے کیس میں کیا تھا جو ہمارے پاس ٹرانزیشن اکویژنز ہیں ان میں پرزنٹ اسٹیٹ ویلوز اور ایکس وائی پٹس وہ ڈال دیں کیو ون کے لیے آپ کو آؤٹ پٹ مل جائے گا کیو زیرو کے لیے مل جائے گا تو یہ باری باری آپ نے ریپیٹ کرنا ہے X Y equals to zero zero کے لیے زیرو ون کے لیے ون زیرو کے لیے اینڈ ون ون کے لیے ٹرانزیکشن ٹیبل سے آپ ڈائریکٹلی اسٹیٹ ٹیبل ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم نے سمپلی زیرو زیرو کی جگہ نام دے دیا اے دوسری اسٹیٹ کو نام بی دے دیا سی دے دیے اور ڈی دے دیے تیسری اور چوتھی اسٹیٹ کو آؤٹ پٹ ہم نے انکلوڈ کر دی ہیں آؤٹ پٹ کی جو ایکسپریشن ہے وہ ہے X Q zero Q one plus Y Q zero bar Q one bar so ہر انیشل اسٹیٹ کے لیے ایکس وائی کی ویلو اس میں ڈالیں اور زیڈ جو ہے جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں تو آپ کے پاس چار کالمز آ رہے ہیں آؤٹ پٹ کے لیے فائنلی ہمارا ایک اسٹیٹ ڈائگرام بن رہا ہے جو کہ ہم نے اسٹیٹ ٹیبل سے ڈرائیو کیا ہوا ہے اس میں اگین چار اسٹیٹس دکھائی گئی ہیں ڈفرنٹ کنڈیشن پہ آپ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ پہ سوئچ کر رہے ہیں اس پہ مزید ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیسکلی اسٹیٹ ڈایاگرام آپ پہلے بھی یوز کر سکیں کر چکے ہیں سو آپ اسٹیٹ ٹیبل سے یہ ڈائریکٹلی ڈرائیو کر سکتے ہیں آج کے لیکچر پہ ہم نے سیکوینشل جو سرکٹس ہیں ان کی ساری ڈسکشن کمپلیٹ کر لی ہے نیکسٹ لیکچر پہ ہم ایک نئے ٹاپک پہ ڈسکشن شروع کریں گے بیسکلی میمریز جو ہیں سو ڈفرنٹ ٹائپ کی میموری ڈسکس کریں گے سو انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملیں گے اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ السلام علیکم